حضرت ابو اماما اسعد بن سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ نہا رہے تھے کہ حضرت عامر بن ربیہ رضی اللہ تعالیٰ گزرے انہوں نے سہل رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر کہا جیسا خوش رنگ جسم آج دیکھا ہے پہلے کبھی نہیں دیکھا کسی پردہ نشی والے لڑکی کی دل بھی ایسے خوش رنگ نہیں ہوتی وہ فوراً ہی زمین پر گر پڑے اچانک تیز بخار ہوا کہ کھڑے نہ رہ سکے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور کہا گیا سہل کی خبر لیجئے وہ تو گر پڑے ہیں اٹھ بھی نہیں سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں اس کے بارے میں کس پر شک ہے لوگوں نے کہا عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ کی نظر لگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کو قتل کرنے والی حرکت کرتا ہے اگر کسی کو اپنے بھائی کی کوئی چیز نظر آئے جو اسے اچھی لگے تو اسے چاہیے کہ اسے برکت کی دعا دے پھر پانی طلب فرمایا اور عامر کو حکم دیا کہ وضو کریں چنانچہ انہوں نے اپنا چہرہ کوہنیوں تک دونوں ہاتھ دونوں گھٹنے اور تہبند کا اندر کا حصہ دھویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پانی سہل رضی اللہ تعالیٰ پر ڈالنے کا حکم دیا سفیان نے کہا معمر نے امام زہری سے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ برتن ان یعنی سہل کے پیچھے سے ان پر اندیل دیا جائے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 3509